الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما الوصف فلا يجتمع مع العالميه اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود وارقم غير منصرف وان صارا اسمين للحية لاصالتهما في الوصفيه و اربعن فی مررت بنسبت اربعن منصرف ما انہو صفت و وزن الفعل یعدم الاسالت فی الوصویت اسباب منصرف کو بیان کر رہے ہیں جس میں اسم کی دو قسمیں منصرف اور غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے غیر منصرف کی تفصیل چل رہی ہے غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں اسباب منصرف میں سے دو سبب یہ ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو دو کے قائم مقام ہو اگر کسی اسم کے اندر ایک ایسا سبب جو دو دو کے کے قائم مقام ہوتا ہو یا دو سبب دو سبب ایسے پائے جاتے ہوں تو وہ اسم کیا ہوگا غیر منصرف بن جائے گا اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے ہر قسم کے اعراب کو قبول نہ کرے منصرف تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر قسم کے اعراب کو قبول کرے یعنی فتح ضمہ کثرہ تنوین سب کچھ کو لیکن غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی اعراب کو تقسیم قبول نہ کرے یعنی کبھی کسرہ بعض کو کرے بعض کو نہیں جیسے کہ کسرہ کو قبول نہیں کرتا تنوین کو قبول نہیں کرتا تو منصرف کو منصرف کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہر قسم کے عراب کی طرف پھرتا ہے اور غیر منصرف غیر منصرف کو غیر منصرف ہیں اس لیے کہ ہر قسم کے عراب کی طرف نہیں پھرتا ٹھیک ہے نا انصراف پھرنے سے تو غیر منصرف کے جس میں ہر قسم کے عراب نہ آ سکے تو اس کی تفصیل غیر منصرف اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں دو اسباب پائے جاتے ہوں یا ایک سبب ایسا پایا جاتا ہو جو دو کا قائم مقام ہوتا ہو ان اسباب کی تفصیل بیان کریں سب سے پہلا سبب جو تھا وہ عادل تھا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ عدل کی دو قسم عدل تحقیقی اور ایک عدل عدل تقدیری تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اصل موجود ہو عدل پہلے عدل کس کو کہتے ہیں کہ جس میں سیگا لفظ جو ہے اپنے اصلی سیگا سے نکل کر کسی دوسرے کی طرف عدول کر جائے پھر جائے اپنی جگہ چینج کر دے تو وہ عدل کہلاتا ہے اب پھر عدل کی دو صورتیں عدل تحقیقی اور عدل تقدیری عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی واقعات کوئی اصل موجود ہو اور وہاں سے وہ عدول کر کے نکل کر کسی دوسری جگہ گیا ہو اور عدل تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جس کی اصلاً یعنی اصلی علت نہ ہو جس کا کوئی اصلاً یعنی اس کی بنیاد نہ ہو بلکہ فرض کر لی گئی ہو مان لی گئی ہو جیسے عمر کی اصل عامر یا ظفر کی کیا ہے ظافر وغیرہ جیسے اوپر گزرا نا کو عمر و ظفر اچھا پھر اس کے اندر آپ یہ بتایا تھا کہ عدل جو ہے یہ چاہے تقدیری ہو یا تحقیقی ہو یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیونکہ عدل کے اپنے اوزان ہیں خاص پانچ اوزان اچھا علم کے ساتھ جمع ہو سکتے اس لیے کہ اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے عمر ظفر ٹھیک وہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے سلاس ہو مستث ہو اوخر ہو جمع ہو یہ سارے کے سارے کیا ہیں اوصاف ہیں وصف پر دلالت کرتے ہیں ام الوصف یہاں سے آج دوسرا سبب آپ کو بتاتے ہیں اسباب منصرف میں سے دوسرا سبب جو ہے وہ وصف ہے ٹھیک ہے وصف کا لغوی ہے صفت بیان کرنا تعریف کرنا ٹھیک ہے وصف کا لغوی معنی مانا کیا ہے تعریف کرنا بیان کرنا کسی کا کہتے نا کہ فلاں کے اوساف بیان کی تو گویا فلاں کی تعریف بیان کی ٹھیک ہے اور اصطلاح کے اندر وصف دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اصطلاح میں وصف دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک وصف جو صفت ہے جو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو کیا کرے اپنے متبو کے معنی کو بیان کرے کیا کرے اپنے متبو کے معنی کو اچھی طریقے سے بیان کر دے وہ وصف کہلاتا ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ رج العالم عالم العالم عالم تو اپنے مطبوع کا کیا کرتا ہے مطبوع کا معنی پر دلالت کرتا ہے کہ زید کے اندر ایک وصف علم اس پر دلالت کرتا ہے مطبوع کے معنی پر معنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو العالم یا رجل العالم تو اب عالم جو ہے ایک ایسے وصف پر ایک ایسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جو مطبوع جو کہ زید یا رج ہے اس کے اندر کا جو معنی ہے اس پر دلالت کرتا ہے حقیقت وصف دو اصطلاحی معنی ہیں ایک وہ کہ جو مطبوع کے معنی پر زیادت کرے اس پر مطبوع کے معنی پر زیادت کرے جیسے زید عالم اور دوسرا کیا ہے وصف کا دوسرا مطلب کیا ہے وصف کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسم ایسی ذات مبہم پر زیادت کرے ایسی ذات مبہم پر زرالت کرے کہ جو وصف کو شامل ہو یا جس میں وصف کا لحاظ ہو یا جس میں وصف والے معنی پائے جاتے ہوں ٹھیک ہے نمبر ایک کیا بتایا وصف کی اصطلاحی معنی دو ہیں ایک یہ کہ مطبوع کے معنی کو واضح کرے مطبوع کے معنی پر درالت کرے نمبر دو یہ کہ اسم ایسی ذات پر درالت ایسی ذات مبہم پر دلالت کرے کہ جس کے اندر کیا ہو وصف والا معنی ہو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ہم وصف وصف کی دو معنی بیان ہوئے ایک تو جو اس کو آپ صفت کہتے ہیں جیسے زید ٹھیک ہے کہ مطبوع کے معنی کو بیان کرے دوسرا یہ کہ وصف ہوا کہ ایسی ذات پر درارت کرے کہ جس میں وصف کا لحاظ ہو جیسے ابھی بھی پیچھے گزرا ہے سلاس و مسلس وغیرہ اب ان کے اندر دیکھیں آپ سلاس و مسلس یہ کسی کی ذات کو تو اچھی طریقے سے بیان نہیں کرتے لیکن یہ ایسی ذات پر درارت کرتے ہیں ایسی ذات مبہم پر کہ جس کے اندر کیا ہے وصف والا معنی پایا جاتا ہے سلاسو کس پر درالت کرتا ہے سلاسو کا معنی ہے تین تین ٹھیک ہے یعنی ایک ایسی ذات ہے ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا معنی ہے مبہم ہے اس پر دعوت کرتا ہے یہ سلاس و مسلس و تین تین لیکن یہ معنی ایسا ہے کہ اس میں بھی پایا جاتا ہے مثلا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تین تین ہے ٹھیک ہے دو دو ہیں ایک ایک ہے وغیرہ وغیرہ یعنی کسی کی صفت بن سکتے اس میں وصف کا لحاظ ہے اس میں صفت کے لحاظ ہے صفت والا معنی بھی پایا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو اسباب منا صرف میں سے جو وصف مطلوب ہوتا ہے وہ یہ دوسرے والا ہی مطلوب ہوتا ہے لہذا کیا بات سمجھ میں آئی کہ اسباب منا صرف میں سے جو سبب ہوگا یعنی منا صرف کا جو سبب وصف بنے گا وصف سے مراد وہ والا کون سا وصف ہوگا جو ایسی ذات مبہم پر دلالت کرے کہ جو کیا ہے جس میں وصف والے معنی پائے جاتے ہوں یا وصف والے معنی کا لحاظ ہو ٹھیک ہے جی تو اسباب مانا صرف میں سے جو سبب وصف ہے اس وصف کا کیا مطلب ہوگا وصف کا تو دو مطلب ہے نا لیکن یہاں پر مراد کون سا ہے دوسرے والا مراد ہے کہ اسم ایسی ذات مبہم پر عدادت کرے وصف وہ اسم ہے کہ جو ایسی ذات مبہم پر عدالت کرے کہ جس میں کیا ہو صفت کا لحاظ ہو ٹھیک یہاں پر یہی ہے اور اسباب منصرف میں جو شعور ہے وہ یہی والا ہے اچھا وشرط ہو یقون فی اصل الوضع اس کی شرط کیا ہے کہ یقون فی اصل الوضع کہ شروع ہی سے وہ لفظ شروع ہی سے وہ لفظ کیا ہو وصف کے لیے ہی وضع ہو شروع ہی سے ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی کے لیے صفت بن گیا ہو بلکہ اس اس اسم کی اس لفظ کی وضع ہی اصل کس کے لیے ہو صفت کے لیے ہی ہو کسی اور کے لیے وہ استعمال ہوتا ہو ہوتا ہو لیکن اصل اس کی جو وضع ہو وہ صفت کے لیے ہی ہو کسی اور چیز کے لیے نہ ہو ٹھیک ہے مثلا اسود اسود کا آپ کوئی معنی کر ہی نہیں سکتے آپ ہی کہو گے کالا اسود کالا ارقم چت کبرا جس میں کیا ہو سفید اور کالا رنگ دو رنگ ہو اس کو ارقم کہتے ہیں اسود تو یہ الفاظ اس کے مثل جتنے بھی اور الفاظ ہیں احمر ہے ٹھیک ہے لال تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے اندر وصف والا معنی ہی پایا جاتا ہے وصف ہی وصف پایا جاتا ہے آپ جس کے لیے بھی لاؤ گے اس کی صفت ہی بنے گا یہ وصف ہی بنے گا یہ ٹھیک ہے نا ایسی ذات پر اجازت کرے گا ایسی ذات پر مزاج کرے گا جس کے اندر صفت والے معنی پائے جاتے ہیں صفت ہی صفت ہے اس کے اندر تو لہذا وصف سے مراد وہی ہوگا جس کی اصل وضع ہی صفت کے لیے ہو شروع ہی سے وہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہو ایسا نہ ہو کہ ویسے کبھی صفت بھی بن جاتا ہو اور ویسے کوئی اور بھی بنتا ہو ٹھیک ہے نا تو اب کہتے ہیں کہ دیکھیں کتاب میں امل وصف وصف کا لوگ تعریف کرنا اور بیان کرنا ٹھیک ہے اور اصطلاح میں اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مطبوع کے معنی کو اچھی طرح سے واضح کرے جو کہ یہاں مقصود نہیں ہے نمبر دو یہ کہ اسم وصف ہے کیسا اسم ہے جو ایسی ذات مبہم پر دلالت کرے کہ جس میں وصف والا معنی بھی پایا جاتا ہو ام الوصف کہتے فلاحی اجتماع مال عالمیت عالمیت کے ساتھ یہ جمع نہیں ہو سکتا اصلاً کبھی بھی علمیت کے ساتھ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیوں علم کس پر دعوت کرتا ہے ذات معین پر دعوت کرتا ہے بھائی اگر اب کیا جاتا ہے رول نمبر پانچ رول نمبر تین تو ایک ذات ہے معین ہے اس پر دعوت کرتا ہے عالم علم کس کو کہتے ہیں نام رکھنے کو کہتے ہیں زید عمر بکر خالد یہ سارے عالم ہیں اور یہ ذات معین پر دلالت کرتے ہیں اور وصف کی تعریف ہم نے کیا کی ہے کہ وصف ایک ایسا اسم کہ جو ذات مبہم پر دلالت کرے کہ جس میں صفت والے معنی ہوں اور تو لہذا وصف میں کس کے کس پر دلالت ہوتی ہے معنی مبہم مبہم پر دلالت کرتا ہے اور عالم تو کیا ہے معین پر دلالت کرتا ہے لہذا ان دونوں میں کیا ہے منافعات ہیں تضاد ہیں زد ہیں تو لہذا اس لیے جو ہے نا یہ کیا ہے جمع نہیں ہو سکتا صحیح جی ام وصف فلاس میں اسلان یا عالم کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا وصف وہ شرط ہو اور وصف کی شرط کیا ہے فی اصل وضع یعنی شروع ہی سے جب لفظ کو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے اس وقت سے ہی وصف کے لیے وضع ہو وہ شرط ہونا فی اصل اس و ارقم و غیر و موم لہذا اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہی ہوں گے جہاں کہیں بھی آئیں گے ٹھیک ہے نہیں بلکہ ہر جگہ میں نہیں ہوں گے اسود اور ارقم یہ یہاں پر غیر منصرف ہوں گے جبکہ یعنی کس کے لیے بولے جاتے ہیں اسود اور ارقم اب نام ہے سانپ کو کہتے ہیں اسود کالے سانپ کو کہتے ہیں ارقم چتکبرے سانپ کو کہتے ہیں جس کے اندر کالا اور سفید دو رنگ پائے جاتے ہیں اس کو ارقم کہتے ہیں عربی کے اندر زیبرا ٹائپ ٹھیک ہے نا اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہے کیوں اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں ایک سبب تو ہے علم والا نام پڑ گیا ہے سانپ کا ٹھیک ہے دوسرا سبب ہے وصف والا یہ وصف کیوں اس لیے کہ یہ ایسی ذات پر کرتے ہیں ایسی ذات مہم پر یہ اسم سمجھا کرتا ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ ساتھ وصف والا معنی بھی پایا جاتا ہے اب دیکھو اسود کہتے ہیں کالا سانپ اسود اب یہ نہیں کہتے کہ اسود نام ہے سانپ کا نہیں ہر سانپ کو اسود نہیں کہتے بلکہ اسود اسی سانپ کو کہتے ہیں جس کے اندر کیا ہو سیاہی ہو وہ کالا ہو لہذا ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے اسم یہ جو اسود ہے ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو کیا ہے جس کے اندر ساتھ ساتھ وصف والے معنی کا لحاظ بھی ہے اب دیکھو یہ سانپ پر بھی دلالت کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی صفت بھی بتا رہا ہے کہ وہ کالا ہے ٹھیک ہے نا نام بھی ہے اور صفت بھی ساتھ میں اور ارقم لہذا یہ دونوں کیا ہوں گے غیر منصرف ہوں گے کیونکہ اس میں علم بھی پایا جاتا ہے اور وصف بھی پایا گیا کیونکہ اصل وضع کس کے لیے ہے صفت کے لیے ہی ہے لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے ارب ایک لفظ ہے ارب ارباؤ ارب یہ غیر منصرف نہیں ہے حالانکہ یہ ایک مثال کے کسی بھی مثال کے اندر یہ سبب بھی وصف بھی بن سکتا ہے جیسے اب کوئی کہتا ہے کہ مرار تو بے نسبت ارب مرار تو بے نسبا کس کو کہتے ہیں عورتوں کو کہتے ہیں امراتن کی جمع ان نسبتن بھی کبھی کبھی آتا ہے امرار تو بے نسبت اربائن تو میں گزرا چار عورتوں کے پاس سے اب دیکھو اربائن یہاں پر نسبتن کی صفت آ رہا ہے اربائن نسبتن کی صفت بن رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر اربائن پر تنوین ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے اس کے اندر ایک سباب اور بھی پایا جاتا ہے اربعین کے اندر احمد کی طرح احمد کے اندر کون سا وصف پایا جاتا ہے باب صرف میں سے کون سا سبب پایا جاتا ہے احمد کے اندر کون کون سے احمد وزن فیل ٹھیک ہے احمد کے اندر دیکھو وزن فیل پایا جاتا ہے اور علم پایا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر دیکھو اربا اربا کے اندر وزن فیل پایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھائی وصف پایا جاتا ہے کیونکہ ان کی یہ صفت واقع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کی صفت رہا ہے لہٰذا اربا ان پر آپ تنوین کیوں پڑھتے ہیں یہ ایک سوال بن سکتا ہے اربا اوزان وزن فعل بھی ہے اور صفت بھی ہے کہ نسبت ان کی صفت واقع ہو رہی ہے لہٰذا وصف بھی ہے لہٰذا اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے لیکن ہم کہیں گے کہ بھائی نہیں یہ غیر منصرف نہیں ہے کیوں اس لیے کہ غیر منصرف ہونے کے لیے جو وصف ہم نے سبب قرار دے دیا ہے وہ وصف ہم نے یہ کہا ہے کہ شرط یقون وصفن فی اصل الوضع اصل وضع کے اعتبار سے جب سے واضح نے اس کو وضع کیا تھا لفظ کو معنی کے لیے اس وقت سے یہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہو حالانکہ اربا جو ہے یہ کس کے لیے ہے صفت کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ یہ تو اس میں عدد کے لیے وضع ہے چار کے لیے اربا واحد اتنا سرا سا اربا اس میں عدد کے لیے تعین ہے اصل وضع کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا ہاں اس میں عدد ہے اسماعی عدد اسماعی معدودہ کے لیے یہ معین ہے وصف کے لیے یہ کیا ہے خاصا نہیں ہے اس کی وجہ وصف کے لیے نہیں ہے لہٰذا اگرچہ یہاں پر یہ صفت بن رہا ہے لیکن اصل وضع کا اعتبار سے نہیں ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہاں پر ارب آئین یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہی ہے کیوں منصرف ہے اس لیے کہ اس میں صرف ایک سبب پایا جاتا ہے وزن فعل کا دوسرا سبب کوئی نہیں ہے جب دوسرا سبب کوئی آتا تو ہم اس کو غیر منصرف کہتے اس لیے کہ ایک سبب سے کوئی غیر منصرف نہیں ہوتا یا تو دو سبب سے کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے یا ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو دو کا قائم مقام ہو اور ایسے سبب صرف اور صرف دو ہیں جہاں منتحل جموع ہے اور عرف نون زائدہ تان ہیں ٹھیک آگے بات سمجھ آج کا سبق آپ کا اتنا ہے کہ وصف کہتے ہیں مان تعریف کرنے کو جس کے اصطلاحی معنی ہیں دو وصف ایک وہ کہتے ہیں کہ جو مطبوع کی حالت کو اچھی طریقے سے بیان کر دے یا مطبوع کے معنی کو بیان کرے وہ یہاں پر مقصود نہیں ہے جیسے زیب عالم کہ عالمن زید کو اچھی طریقے سے بیان کر رہا ہے یا زید کے معنی کو بیان کر رہا ہے ٹھیک دوسرا وصف کا معنی جو یہاں پر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اسم کا ایسی ذات مبہم پر دلالت کرنا اس طور پر کہ اس کے ساتھ وصف والے معنی کا بھی لحاظ ہو یا وصف والا معنی بھی پایا جاتا ہو جیسے اسود ارقم وغیرہ کہ یہ کیا ہے ذات پر بھی دلالت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وصف والا معنی بھی ہے اسود ارقم ذات پر بھی دلالت کر رہے ہیں کہ سانپ کا نام ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ وصف والا معنی بھی ہو رہا ہے کہ کالا سانپ یا چت کوبرا سانپ ٹھیک ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے ہو لہٰذا اربان جو ہے وہ غیر منصرف ہی رہے گا کیونکہ اگرچہ وہ یہاں پر مثال کے اندر صفت بن رہا ہے لیکن چونکہ وہ اصلی وضع کے اعتبار سے وصف کے لیے وزن اس مدد کے لیے ہے لہذا وغیرہ منصرف نہیں ہوگا آ جائیے ام الوصف بہرحال وصف جو اسواب میں سے فلاح اجتماع یا عالم کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا اس لیے کہ عالم کس کی ذاتی معین پر اور وصف کس پر دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر دونوں میں منافعات ہیں وہ شرط ہو اس وصف کی شرط ہی ہے کہ کون وصفن فی اصل وضع کہ اصل وضع کے اعتبار سے اصل وضع سمجھتے یہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ اصل وضع کیا چیز ہے دیکھو جو الفاظ ہیں نا الفاظ علم لغت کے اعتبار سے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے اب ذرا کے معنی مارنے کے کس نے بتایا اصل وضع ہے بھائی اس کے لیے ایک لفظ اس کے لیے وضع کر دیا گیا ہے یعنی واضح لغت ہی کا کام ہے یہ بس لغوی معنی ہے یہ اس کا تو اصل وضع یعنی لفظ کی اصلاً شروع ہی سے وضع کس کے لیے کا کمانا کھانے کے لیے شروع سے ہی اکل کا لفظ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ایسا نہیں ہے اکالعہ کے لیے ہم شریبا کا لفظ استعمال کریں اور شریبا کا اکلا کے لیے نہیں ہو سکتا تو یہ تو اسود و ارقم و غیر و منصرف ہیں بس لفظ اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہوں گے وہ ان سارا اس مہینے اگرچہ یہ بن گئے ہیں سارا ہو گئے ہیں اس نئینے دو نام للحیت سانپ کے لیے ہما فل وصفیت کیوں غیر منصرف ہوں گے اس لیے کہ لے عصالمہ فلوصفیت کہ اصلا یہ کس کے لیے ہے کہ ان کی اصل میں کیا ہے وصفیت ہے اصل یہ وصف کے لیے وضع ہیں لے ہما ان دونوں کی اصلیت کی وجہ سے فی الوصفیت وصفیت میں کہ یہ دونوں کیا ہیں وصف کے اندر اصل ہیں اسلم وصف کے لیے ہی وضع تھے اسود اور ارقم اگرچہ کے نام پڑ گئے وہ فی مرر تو بنسبت نسبت اور لفظ اربا جو کہ مرر تو بنسبت نسبت مثال کے اندر ہے کہتے ہیں منصرف ہوگا کیوں ماں صفت ان وزن فیلے حالانکہ باوجود اس کے کہ یہ وزن فیل بھی ہے اور صفت بھی ہے کیوں اب پھر بھی غیر منصرف کیوں نہیں ہے کہتے ہیں عدم الاسالت فی الوصفیت ٹھیک ہے نا کہ اصلا یہ جو لفظ ہے اربا کا یہ وصف کے لیے وضع نہیں ہے فی الوصفیت وصفیت کے اندر اصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اصلا وصف والے معنی نہیں پائے جاتے اصل وضع اس کی وصفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی اصل وضع جو تھی وہ کس کے لیے تھی جی اسماء عادت کے لیے ٹھیک ہے نا اس لیے دیکھنے لیں عبارت کو ایک مرتبہ اما الوصف فلا يجتمع مع العالمیت اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسبد وارقام غير منصرف وان صار اسمين للحية لاصالتهما في الوصفية واربع في مررت واربع في مررت بنسبة اربع منصرف مع انه صفة ووزن الفعل فی الوصفیت عبارت اس کے لفظی معنی مطلب سمجھ میں آ گیا سب کو جی تین چار پانچ سات بتائیے سب جس کو جہاں سے جو لفظ سمجھنا ہے وہ بالکل کھلے دل سے بتائیے ہم آپ کو دوبارہ پڑھائیں گے سہ بارہ پڑھائیں گے چار بار پڑھائیں گے تبارک و تعالیٰ ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں